نحف کے ساتھ یہ دال آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو دال کے اوپر آپ نے زبر پڑنا ہے زیر پڑھنا ہے پیش پڑنا ہے یہ اس کا تعلق ہے نحف کے ساتھ اور حمد پڑھنا ہے یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق ہوگا یہ سف کے ساتھ ہوگا سف کے ساتھ تعلق ہوگا پھر الحمد ایک لفظ ہے آپ اس کو جو سمجھیں گے دوسرا لفظ ہے یعنی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ للہ رب ایک لفظ ہے العالمین ایک لفظ ہے اب ان کو جوڑنا کیسے ہے ان کو جوڑنا کیسے ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس کا تعلق بھی ہوتا ہے نحف کے ساتھ تو نحف کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوگا ایک تو یہ کہ لفظ کے آپ پڑھیں گے کیا زبر زیر پیش دوسری بات یہ کہ ان لفظوں کو جوڑ کر آپ بنائیں گے یہ کام کر یہ ہے ناف کا تعلق اور جو شروع اور درمیان یہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا جائے گا اس کا تعلق ہوتا ہے سف کے ساتھ تو یہ دو چیزیں جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے ایک جملہ بن گیا جملہ بن گیا جملے ملانا شروع کیا آپ نے تو جملے سے بنتے بنتے پیراگراف بن گئے پیراگراف سے بنتے بنتے مضامین بن گئے مضمون مضامین ملے اس سے آپ کی پوری کتاب بنتی ہے تو گوا آپ کی بیسکس ہوتے ہیں الفابیٹ ہیں حروف تحجی حروف تحجی ملتے ہیں الفاظ بنتے ہیں الفاظ ملتے ہیں سینٹینسز بنتے ہیں سینٹینسز ملتے ہیں تو دونوں یہ چیزیں میرے پاس ہی انشاءاللہ اللہ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو ایک مہارت پیدا کی جائے گی آپ لوگ وائس اوکے جی تو آپ لوگ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگ بغیر اعراب کی اصل چیز کیا ہے کہ عربی کو پڑھنا ہے بغیر اعراب کے جیسے آپ قرآن مجید ہے قرآن مجید کے اندر تو اعراب لگے ہوئے ہیں پہلے جب قرآن مجید بھی لکھا جاتا تھا تو اس میں اعراب نہیں ہوا کرتے تھے اعراب نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ پڑھنے کے حوالے سے اس طرح ہی تھا یہ اعراب وغیرہ تو بعد میں لگائے گئے اعراب وغیرہ تو بعد میں لگائے گئے کیونکہ اب ہر بندہ نہیں اس کو پڑھ سکتا بغیر اعراب کے لیکن عربی کتب جو ہوتی ہیں جیسے حدیث کی آپ کتابیں دیکھیں گے یا اور کتابیں ہیں تو وہاں پر اعراب نہیں لگائے جاتے اعراب نہیں لگائے جائیں گے اور صرف اور صرف کتاب لکھی ہوئی ہوگی کتاب تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہمیں عربی عبارت پڑھنی آ جائے پھر دوسرا کام کیا ہوگا اس کا سمجھنا آ جائے ترجمہ کرنا آ جائے جب دو چیزیں آ جائیں گی تو ترجمہ کرنا آ گیا پہلے عربی عبارت پڑھنی آ گئی پھر سمجھنا آ گیا تو تیسری چیز پھر آئے گی کہ وہ ہمیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں بتانا کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو علم سب کی تاریخ میں نے کل کی تھی آج میں دوبارہ سے شروع کرنے لگا ہوں یعنی آج سے ہمارا سبق انشاءاللہ شاء باقاعدگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی چند دن میں سب کو لے کے چلوں گا پھر اس کے اس ہم نحب بھی شروع کر لیں گے جب چلے جائیں گے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد انشاءاللہ پھر ہم ترجمہ بھی شروع کر لیں گے تیسویں پارے کا ترجمہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا تو ساری چیزیں تاکہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن قرآن مجید کے اندر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ دیکھیں قرآن مجید میں کیسے استعمال ہو رہی ہیں یہ سرف ناف یہ نہیں ہے کہ ہوائی باتیں نہیں ہیں ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ جی سرف ناف پڑھ لی بعض حضرات آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں جی سرف ناف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سرف ناف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو بس ٹھیک ہے لیکن صحیح معنی میں سمجھنا وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے نا کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پری پری کورس ریکو میں آپ ایڈوانس کورس لینے لگاؤں تو کہتے ہیں آپ نے بیسک کورس پڑھا ہوا کہ نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے پری کورس جو تھا وہ کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا میں کہوں جی میں نے نہیں کیا ہوا لیکن میں تو ایڈوانس کورس ہی پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے یونیورسٹی کبھی بھی وہ کورس لینے نہیں دے گی ٹھیک ہے جیسے اگر آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے ایک سبجیکٹ جی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اب آپ جا رہے ہیں آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ون پڑھا نہیں ہوا آپ ڈائریکٹ چاہتے ہیں جی میں ٹو پڑھنا چاہتا ہوں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹو پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے جی اس کے لیے پری ایکوسیٹ ہے کہ آپ نے فائنینشیل ہوا ہوگا تب آپ ٹو پڑھ سکیں گے ویسے ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر یہ بہت ضروری چیز ہے ہاں بہت زیادہ اس کے اندر لگ جانا کوئی بہت ہی ایسا وہ ہو جائے وہ ہم اس کو انشاءاللہ اتنا نہیں وہ کریں گے لیکن اتنی حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ آپ انشاءاللہ شاء اللہ دیکھ جیت کو جب پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ سمجھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے کیا ہے آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کر رہے ہیں ایسے جو ہے نا اوپر بھی ایسے جائے انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلامی کر رہے ہیں ہم ہم سے ہم کلامی کر رہے ہیں علم سر کی تعریف علم سر وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے سیگے سے مراد لفظ میں نے کہا کی پہچان سے مراد لفظوں کی پہچان کیا مطلب لفظوں کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ بھائی یہ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے سنگولر ہے پلورل ہے ٹھیک ہے یہ کیا وہ ہے مثلا دیکھیں انگلش کے اندر بھی جب ہوتا ہے تو وہ پڑھایا جاتا ہے گرامر کے اندر میرے خیال میں آپ لوگ کافی سارے ساتھیوں نے انگریزی کی تو گرامر وغیرہ پڑھی ہوئی ہوگی اس لیے میں نہ ہوئیے گا اگر میں انگریزی کی گرامر کی بات کروں تو خفا نہ ہوئیے گا کیونکہ عمومی طور پہ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ گرامر تو اس حوالے سے مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ایک گرامر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو دوسری گرامر کو پڑھنا آسان ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ ایک گرامر سے لے کے دوسری گرامر کی طرف آپ کو کرتا جاؤں گا جیسے انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں نا ہی شی اور اٹ ہی شی اور اٹ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی سنگولر ہے تھرڈ پرسن ہے ہی شی اور it singular third person he کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی سنگولر میسکولن جو ہے مذکر کے لیے ہی شی کس کہتا ہے جی سنگولر فیمینن ہومونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پت ویرا جان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہی شی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں جی اگر پلورل استعمال کرنا ہے تو پھر کیا کروں گا تو میں کہتا ہوں دے کا لفظ استعمال کرو جی دے ٹھیک ہے دے کیم ہیئر وہ آئے ٹھیک ہے اب لیکن میں نے اگلی بات یہ اب یہ کیا ہے یہ سارا کا سارا تعلق کیا ہو رہا ہے یہ تھرڈ پرسن کی بات تھی اچھا اب اگر آپ کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں بھائی آپ آئے تو انگریزی کے اندر تو ایک ہی لفظ ہے وہ کہتے ہیں یو کیم ہیئر چاہے مذکر ہے مونس ہے جمع ہے جو مرضی ہے انگریزی کیا کہتی ہے انگریزی کہتی ہے بس ایک ہی لفظ ہے اور وہ کیا ہے یو بس عربی ایسی نہیں ہے عربی کے اندر وسط ہے عربی یہ بتائیے نا کہ بھائی اگر تم آئے تو اگر تم کون آئے مذکر تم ایک مذکر تم دو مذکر آئے یعنی دو آئے تم تین یا تین سے زیادہ آئے تم ایک عورت آئی تم دو عورتیں آئی تم زیادہ عورتیں آئی تو عربی کے اندر وسط ہے عربی اپنے لے کے آتی ہے جیسے ہم میں آپ کو بتاؤں نا ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہاں، انگلش کے اندر انگلش کا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر انگلش کے اندر آپ نے کہنا ہے جی چچا ہے تو انکل مامو انکل ٹھیک ہے کوئی اور خالو انکل تو ہر ایک کے پھپا انکل ایک ہی لفظ سے رہا ہے لیکن اردو کے اندر کیا ہوگا چچا مامو خالو پھپا یہ سارے سارے یہ جو چیزیں نا کہ اب دوسرے جو جی یو کیم ہیئر انگلش کہتی ہے بس یو کے اوپر خاتمہ نہیں عربی یہ نہیں کہے گی عربی بتائے گی کہ بھائی تم ایک آدمی تم دو آدمی تم جو زیادہ آدمی تم ایک عورت تم دو عورتیں تم زیادہ عورتیں یہ سامنے والا جو بندہ جسے آپ سامنے بات کر رہے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے پھر فرسٹ پرسن کے لیے عربی انگلش کیا کہتی ہے کہتی آئی آئی چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مونس ہے سنگولر کے لیے ہوتی ہے اور پلورل کے لیے وی ٹھیک ہے مذکر مونس کے لیے سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر بھی ایسے ہی ہے ایک کے لیے بتایا جائے گا تو وہ جمع کے لیے بھی بتایا جائے گا اس کے لیے بھی یہ سیغے جی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی عربی کے اندر غائب کے لیے آلودہ لفظ استعمال کریں گے ایک کے لیے لادہ دو کے لیے لادہ دو سے زائد کے لیے لادہ مذکرہ مونس کے لیے الادا اگر سامنے کوئی بندہ ہے اس کو اس سے بات کرنی ہے اس کے لیے الادا لفظ دو بندے ہیں سامنے ان کے لیے الادا لفظ دو سے زائد بندے ہیں ان کے لیے لفظ متکل ہے بولنے والا جو ہے جو بتانے والا ہے اس کے لیے الادا لفظ زیادہ ہیں اس کے لیے زیادہ لفظ یہ سیکھے ہم اردو میں کہتے ہیں جی تم آئے ہاں، تم دو مرد آئے تم زیادہ مرد آئے تو ایک عورت آئی تم دو عورتیں آئیں تم زیادہ عورتیں یہ اس طرح کے لفظ تو عربی کے اندر ایک خاص لفظ ایک لفظ ہوگا وہ جو ہے وہ بتا دے گا اور اسے اس ہوگا اور اسی لفظ سے پتا چل رہا ہے لیکن اردو کے اندر ہم کہتے ہیں تم دو مرد آئے تم دو مرد آئے اب یہ جو ہے نا یہ جو کافی ہوا ہے لیکن عربی کے اندر ایک لفظ بولا جائے گا اسے پتہ چل جائے گا یہی لفظ بولا جا رہا وہ ہوگا سیگا تو عربی علم وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان ہے لفظوں کو گرداننے کا طریقہ گرداننے کا طریقہ وہی گردان بنانا بھائی ایک آئے دو آئے دو سے زائد آئے تم دو مرد تم ایک عورت تم دو عورتیں تم زیادہ عورتیں میں ایک مرد ٹھیک ہے ہم دو مرد یا زیادہ مرد یہ ہے گردان لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے ایک لفظ دیا ہوا ہوگا اس سے آپ اس کو چینج اور اس سے لفظ بنتے جائیں گے لفظ بنتے جائیں گے اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے قاعدہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے تو پڑھنا ضروری ہے تو یہ ایک فائدہ ہمیں یہ ہو جائے گا اصطلاحات جب کوئی علم اسٹارٹ کیا جاتا ہے اس کی بیسک ٹرمز ٹرمینالوجیز ٹرمینالوجیز پڑھنا ضروری ہوتا ہے جی ٹرمینالوجی آپ کوئی جاتے ہیں میڈیکل میں جاتے ہیں کہتے ہیں میڈیکل جی، ٹرمز ہوں گے ٹھیک ہے جی تو وائس دیکھیے اوکے وائس اوکے جی تو اب آ گیا ٹرمس اصطلاحات زما پیش کو کہتے ہیں پیش آپ جو ابھی تک ناظرہ وغیرہ پڑا ہوگا ناظرہ پڑا ہوگا تو اس میں کیا کہا جاتا ہے جی پیش میں کہ زبر زیر اور پیش زبر زیر اور پیش ٹھیک ہے زبر زیر اور پیش اب وہ تھے عام لوگوں کے نام عام طور پہ کاری صاحب کاری صاحب کہتے ہیں جی زبر زیر اور پیش اب ہم یہاں پہ کاری نہیں ہیں اب یہاں پہ ہم کیا بن رہے ہیں سرفی اور نہوی بن رہے ہیں سرفی اور نہوی اس لیے ہم نے ٹرمینالوجی استعمال کرنی ہے تو وہ سرفیوں اور نہویوں کی ٹرمینالوجی استعمال کرنی ہوگی کہ وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو کیا بولتے ہیں زبر کو کیا کہیں گے زیر کو کیا کہیں گے پیش کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو زما زما عام نام ہے لیکن سخ یا نحف کی ٹرم کے اندر کہتے ہیں مطلب کیا پیش پیش عام نام ہے اس کو کہتے ہیں زما پیش سے مراد زما اگر میں بولوں گا زما آپ کو فوراً آ جانا جائیں مراد ہے پیش فتھا فتھا کسے کہیں گے زبر کو زبر عام نام ہے اس کا خاص نام کیا ہے فتھا فتھا کسرا کسرا جس کو زیر کو کسرا کہا جاتا ہے زیر جو ہے کسرا تو دو یا تین چیزیں ہمارے پاس آ گئیں زما فتھا اور کسرا زما سے مراد کیا ہوتا ہے پیش فتھا سے مراد زبر اور کسرا سے مراد ہوتی ہے زیر یہ تین ٹرمینالوجیز آپ کو یاد ہو جانی چاہیے ٹرمز یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اتنا ہو جائے گا نا آسان ہے مشکل تو نہیں زما فتھا کسرا یہ پہلی ٹرم ہے یہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی بالکل زما فتھا کسرا اگلی چیز بھائی اگر دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں ناظرے کے اندر بھی ہوتا ہے نا قاعدہ شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے دو زبر میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من من من من یہ کرایا جاتا ہے تو یہ دو زبر ہوں دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں ان کا یہ عام نام دو زبر دو زیر دو پیش ان سب کا کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ان کا نام ہوتا ہے تنوین تنوین ایک نام دے دیا گیا ٹھیک ہے اگلی اگلی ٹرمینالوجی وہ کیا ہے حرکت حرکت حرکت زبر زیر پیش زبر زیر پیش اگر کسی بھی کسی بھی حروف تہجیب میں سے تو ہم کہتے ہیں اس پہ حرکت ہے چاہے زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو تو کہتے ہیں جی اس پہ حرکت ہے حرکت کا مطلب یہ حرکت کرنا جو ہوتا ہے تو زبر زیر اور پیش اگر آ جائے اگر تو آپ بتانا چاہتے ہیں جی اس پہ زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے ایک تو یہ ایک بات ہے اگر آپ سمپل بتانا چاہتے ہیں اس پہ جی حرکت ہے اس پہ حرکت ہے یہ آ گیا حرکت زبر زیر اور پیش کا نام کیا ہوتا ہے حرکت کہتے ہیں تو سکون جزم جزم آپ لوگ پڑھتے ہیں جزب پڑھتے رہتے ہیں تو اس کو نام دوسرا نام کیا ہے سکون سکون حرکت اگر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں ساکن ہے نا سکون تو حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں اگلا ایک لفظ استعمال ہوگا تشدید تشدید آپ پڑھتے رہتے ہیں شد ہے اس کے جی شد ہے شد شد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف کو دو بار پڑھو ایک ہی حرف کا پڑھو دو بار پڑھو شد تو تشدید ایک ہاتھ کو دو بار ایک دفعہ سکون اور دوسری بار کس طرح حرکت کے ساتھ پڑھنا تشدید ایک ہاتھ کو دو بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا جیسے کہ ازا مثال دیے نا ازا اصل میں کیا تھا آئین زواب زواد تھا اصل میں یوں تھا آئین زواب زواد تھا ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہوگا یہ یوں تھا از آئین زواد زواد پہلا زواد کیا ہے ساکن ہے اور دوسرا پہ کیا ہے زبر ہے ازسا لیکن ان دونوں کو ملا لیتے ہیں لکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دفعہ ایزواب لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں ایک ہلکا سا چھوٹا سا سین کے دندانوں کی طرح وہ ڈالتے ہیں اس کہتے ہیں شد سین کے دندانوں کی طرح جو ہوتی ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں شد پھر کسے کہتے ہیں ایک حرف کو دو بار پڑھنا ایک دفعہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ پڑھنا تو یہ کیا کہلائے گا از تشدید تشدید ہو گیا یہاں تک تو ہو جائے گا تو مشکل تو نہیں ہے یعنی پچھلے سال بھی وہ پورے کروائے تھے آگے چلیے ایک تو تھا میں نے بتایا تھا پیش کو کیا کہتے ہیں زما پیش کو کہتے ہیں زما زبر کو کہتے ہیں فتھا اور زیر کو کہتے ہیں کسرا ٹھیک ہے تو ان کو تو یہ کہا جاتا ہے اب جس حرف پر یہ آ جائیں جس حرف پر یہ آ جائیں اس کو کیا کہا جائے گا جس حرف پر یہ آ جائیں جیسا کہ ایک گھوڑا چل رہا ہے گھوڑے کے اوپر گھوڑا گھوڑا ہے اس کے اوپر ایک سوار بٹھا دیا جائے سوار رائڈر بیٹھا ہوا ہے رائڈر ہے اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر تو اس اس کو کیا وہ کیا جائے گا زما جس پر جس کے اوپر فتح آئے گا اس گھوڑے کو کیا کہیں گے اور جس کے اوپر کسرا آئے گا اس گھوڑے کو کیا کہیں گے مختلف سمجھیں یہ سوار ہیں جن جو مختلف سوار ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف گھوڑوں پر بیٹھ رہے ہیں تو جس گھوڑے پر جو سوار بیٹھے اس کا نام اس کا نام ہی کچھ اے لگا نام رکھتے ہیں جس کے اوپر زبر بیٹھے گا اس کا نام میلاتا رکھتے ہیں جس کے اوپر زیر بیٹھے اس کا نام مِلاتا تو جس حرف کے اوپر زمہ آ جائے جس حرف کے اوپر زمہ آ جائے تو اس گھوڑے کا نام ہی کیا ہے اس حرف کا نام ہی کیا کہیں گے مضموم مضموم کا مطلب ہے کہ اس پہ زمہ آیا ہوا ہے مضموم مضموم جو جس جس جس حرف پہ آ جائے گا اس کا نام ہو جائے گا مضموم یہ تو ہو گیا وہ مضمون کیا ہو گیا وہ جس پر پیش ہو وہ حرف ہے جس پر پیش ہو جس کہتے ہیں مضمون اگلی بات جس پر فتح آ جائے جس پر زبر آ جائے اس کو کہیں گے اس کو کہیں گے مفتوح مفتوح فتح جس پر آ گیا اس کو کہیں گے مفتوح اس گھوڑے کا نام ہی کیا ہے مفتوح فتح آ گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کے اوپر آ گیا مفتوح اور جس پر زور آ جائے اس کا نام ہی کیا ہو جائے گا مقصور مقصور جس پر زیر آ گیا تو زیر والے کہیں گے مقصور ٹھیک ہے نا جیسے میں آپ الحمد الحمد دال کے اوپر کیا آ رہا ہے زما آ رہا ہے پیش آ رہا ہے دال کے اوپر تو الحمد تو وہ پیش جو ہے نا وہ تو کیا ہے زما ہے لیکن یہ جو دال کے اوپر آیا تو دال کیا لائے گا مضموم دال کیا لائے گا مضموم کہ بھائی دال کے اوپر کیا آیا ہوا زما آیا جس دال کا نام رکھ دیا تو بھائی یہ دال مضموم ہے جب ہم کہیں گے دال مضموم ہے تو آپ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ آ گیا مقصور ہوگا تو کسرا آ جائے گا تو اس طرح سارے کے اوپر آتا جائے گا مضمون ضمہ ہو تو مضمون فتح ہو تو مختو اور کسرا ہو تو مقصور مضمون مختوب اور مقصور بھائی یہ تو نام تھے جو خاص نام تھے اگر حرکت اگر ہم یوں کہیں عام لفظ بولیں حرکت ہے حرکت ہے اس کے اوپر تو حرکت تو زبر زیر پیش تینوں کو بھی حرکت کہتے تھے تو اگر کسی لفظ کے ہم یوں نہیں بتانا چاہتے بھی اس پہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حرف کیا ہے اس کے اوپر حرکت آئی ہوئی ہے تو تو حرکت اگر آئی ہوئی ہو تو اس حرف کو کیا کہیں گے اس حرف کو کہیں گے متحرک کیا کہیں گے متحرک حرکت والا متحرک حرکت کرنے والا ٹھیک ہے متحرک حرکت والا ٹھیک ہے لفظ بھی میرے اس طرح ہی تلفظ بھی ویسے ہی کیجیے گا جیسے میں کرتا ہوں متحرک نہیں متحرک ان شاء اللہ پڑھیں گے سرف کے اندر نا یہ کیوں متحرک کیوں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے متحرک کیوں کہہ رہا ہوں یہ ان شاء اللہ ہمیں سرف سے پتا چلے گا میں نے کہا تھا نا کہ جی یہ را را کے نیچے یہ زیر پڑنی ہے تو یہ رو کیسے ہوگی متحرک یہ کیسے پتا چلے گا یہ سف سے پتا چلے گا شروع اور درمیان آ رہا نا تو شروع میں میم کے اوپر میں نے پیش پڑا موت موتا ہر ریک یہ سارا کاف سے پہلے پہلے جو تعلق ہے نا وہ سارا شف کے ساتھ ہے اور کاف کے اوپر کیا پڑھنا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ آئے گا نحف کے ساتھ اس میں کہا متحر ہر حرکت ہر پت والا ہر اچھا جی اگر سکون آ جاتا ہے سکون تو پھر کیا ہوگا سکون اگر آ جائے سکون کا مطلب کیا تھا کہ جس پہ حرکت نہ ہو حرکت نہ ہو تو اس جس حرف کے اوپر آ جائے گا تو ہم کہیں گے ساکن جس حرف کے اوپر سکون آ جائے اس کو کہیں گے ساکن سکون والا ساکن سکون والا یہ بھی ساکن ہے ساکن نہیں ساکن ساکن یہ بھی سکون والا تو ساکن ہے تو یہ کس سے پتہ چلے گا یہ بھی صرف ہمیں بتائے گی تو ساکن پڑھنا ہے ساکن تو وہ حرکت جس پر حرکت نہ ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم لفظ بول بولتے ہیں غلط تو غلط غلط غلط ہے لام سی ہے لام میں کیا کہہ رہا ہوں غلط کے اندر لام ساکن نہیں ہے بلکہ لام متحرک ہے لام متحرک ہے غلط غلط نہیں تو لام ساکن نہیں ہے بلکہ لام کیا ہے متحرک ہے یہ تو میں نے عام لفظ بولا میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں لام لام مجزوم نہیں ہے لام مجزوم نہیں ہے بلکہ لام لام مجزوم نہیں ہے بلکہ لام مفتو ہے غلط کے اندر لام مفتو ہے مجزوم نہیں ہے بلکہ مفتو ہے متحرک کے اندر میں نے بتایا تھا نا کہ متحرک کے اندر متحرک متحرکن پڑھوں متحرکن پڑھوں متحرکن پڑھوں اس کے اوپر زبر پڑنی ہے زیر پڑنی ہے پیش پڑھنی ہے متحرک کے اندر تو اس کا تعلق کیا ہوگا اس کو متحرکن پڑھنا ہے متحرکن پڑھنا ہے متحرکن پڑھنا ہے یہ نحب بتائے گی لیکن کاف سے پہلے پہلے جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا صرف کے ساتھ ہوگا متحرک ٹھیک ہے تو ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو مشدد مشدد ٹھیک ہے دد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو جیسے افزا غور کے اوپر کیا آ رہا تھا شد آ رہی تھی زواد کے اوپر کیا آئی تھی شد آ رہی تھی تو میں کہوں گا میں کہوں گا یاد وزاد مشدد ہے واد مشدد ہے ازوا ازوا تو واد کیا ہے مشدد تو وہ حرف ہے جس پر تشدید اس کا کہتے ہیں مشدد ٹھیک ہے یہ ہے مشدد تو یہ تو تھی بیسک ٹرمس کی ابھی ایک وہ تھی اب آگے ہمارا تھوڑا سا کام اور شروع ہو رہا ہے وہ ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں consonants and vowels consonants and vowels ٹھیک ہے کانسونیٹس اینڈ واولس واولس کی جب آتی ہے اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو کچھ بس ہوتے ہیں جی سیمی کانسونٹ ہیں سیمی واولز ہوتے ہیں اور بعض واولز ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پہ یہ کانسونٹس اینڈ واولز مشہور ہیں جی پانچ واولز ہیں اے ای آئی او یو جب اے ایپل آپ کہیں گے تو آپ کہتے ہیں این ایپل ٹھیک ہے باقی چیزوں میں بک آپ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی اسٹارٹنگ کیونکہ اس کی بیس سے شروع ہوئی وہ کون اس لیے وہاں پر ایک وہ آئے گا جی ہم استعمال ہی ایسا کریں گے تو آ اے لگائیں گے یا این لگائیں گے یہ ہم کو دیکھتے ہیں تو جیسے انگلش کے اندر یہ واورز ہیں واورز ہوتے ہیں اے ای آئی او یو وغیرہ ایسے ہی عربی کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ اس قسم کے واورز ہیں لیکن ان کا نام ہم لیتے ہیں حروف علت متحرک والی بات متحرک متحرک ہے نا متحرک متحرک میں نے کہا نا متحرک نہ پڑیے گا متحرک اب یہ کاف کاف کے اوپر تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کاف کو تو میں نے ویسے ابھی وہ کر دیا متحرک لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں نا جملے جب اس کو جملے میں لائیں گے کچھ نہ کچھ مجھے پڑھنا پھر کے اندر ٹھیک ہے اس میں مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے متحرکن ہے متحرکن ہے متحرکن ہے یعنی کاف پہ میں نے پیش پڑھنا ہے زبر پڑھنا ہے زیر پڑھنی ہے کاف کے اوپر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا نحب کے ساتھ اس کا تعلق لیکن متحرک کے اندر کاف سے پہلے پہلے جو بھی آ رہا ہے میم آ رہا ہے تا آ رہی ہے ہا آ رہی ہے رو آ رہی ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ان پہ کیا پڑھنا ہے ان پہ کیا پڑھنا ہے ان سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے سرف کے ساتھ ہے نیم تا شا اور کاف کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق ہوگا ناف کے ساتھ تو متحرک میم نیم کے اوپر میں نے پیش پڑا موتا کے اوپر میں نے زبر پڑی شا کے اوپر زبر پڑی ٹھیک ہے متحرک را کے نیچے میں نے کیا پڑی زیر پڑی اور را کو میں نے مشدد پڑھا را کو دو متحر رک متحر رک اس کا تعلق سارا کے سارا کس کے ساتھ آ جائے گا اس کا تعلق آ جائے گا سخ کے ساتھ نہیں رہا تو یہاں پر بھی عربی کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ آئیں گے حروف علت آئیں گے حروف علت علت کا مطلب ہوتا ہے بیماری علت کسے کہتے ہیں بیماری کو کہتے ہیں بیماری علت جب یہ اس میں تین ایسے ہیں جو بیمار لفظ ہیں عربی کے اندر تین ایسے لفظ ہیں جو بیمار ہیں ٹھیک ہے وہ تین الف کیا ہیں واؤ الف اور یا واؤ الف اور یا عربی کے اندر نا عربی الفابیٹس انتیس ہوتے ہیں ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن حروف تحجی انتیس ہیں ٹھیک ہے ان میں سے تین جو ہے نا وہ بیمار لفظ ہیں ٹھیک ہے باقی چھبیس صحیح ہوتے ہیں باقی چھبیس کیا ہوتے ہیں صحیح ان چھبیس کو کہتے ہیں صحیح اور تین کو کہتے ہیں جی یہ کیا ہیں یہ حروف علت ہیں بیمار لفظ ہیں الف باؤ اور یا ٹھیک ہے جو باقی چھبیس ہوں گے ان کو کہیں گے صحیح بالکل تندرست ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائیں کہلائیں کہلائیں گے گے یہ علت گے واؤ الف اور یا جب بیماری آ جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس بیماری کا علاج کرو یہ ٹھیک ہو جائے تو عربی کے اندر جب یہ حروف آ رہے ہوں گے نا تو ان کو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بیمار لفظ ہیں تو ان کے لیے جہاں تک ہو سکے ان کو ان کی جگہ کوئی اور لفظ لے آؤ ان کی بیماری کو ختم کر کے کوئی اور لفظ لے آؤ یا ان کو گرا دو اس طریقے سے ہو جائے کہ یہ بیچ میں نہ آئیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے عربی کے اندر تو علت کے تین واؤ الف اور یا ان کا مجموعہ کیا ہوتا ہے وائے وائے واؤ الف اور یا وائے وائے وائے نے بتایا بھی تھا پچھلے سال بھی یہ چیز بتائی تھی عرب جب بیمار ہوتے ہیں نا عرب یہ ایک مشہور ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ جی عرب اگر بیمار ہوگا تو وہ کہے گا وائے وائے وائے وائے وائے وائے یعنی ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے ہم کرتے ہیں نا ہماری عادت ہے ہم پاکستانی یوں کرتے ہیں ہائے ہائے ہائے ٹھیک ہے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف کیا ہے وہ کہتے ہیں وائے وائے وائے یہ ویسے مشہور ہے ولہ عالم کہ کیا ان کی تو وہ وائے وائے وائے یعنی تو یہ بیماری کے وہ ہیں واؤ الف اور یا حروف علت ہیں یہ تین حرف ہیں تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے وائے سے وائے واؤ الف اور یا تو یہ حروف علت کہلائیں گے اگلی بات ہے سیگا لفظ کو کہتے ہیں میں نے کل والے بتا چکا ہوں لفظ کو کیا کہا جاتا ہے سیگا سیگا جو سخت کے اندر سخت کے اندر آپ لفظ نہیں بولیں گے سخت آپ لفظ نہیں بولیں گے آپ خاص ٹرم استعمال کریں گے خاص ٹرم استعمال کریں گے آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے سیگا کیا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ ٹرم ہے ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں یہ اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی یہ لفظ کون سا ہے میں بھی کہوں گا سیگا کون سا ہے مطلب وہی ہے لفظ لیکن اس کی ٹرم استعمال ہوگی سیکھا اسم اسم اسم اسم نام کو جو ہے نا اسم کا کیا جائے گا نام کے لیے کیا استعمال ہوگا اسم آپ کا اسم کیا ہے اسم شریف اسم شریف کہتے بھی ہیں لوگ بعض دفعہ اردو کے اندر بھی کہتے ہیں اسم شریف بھی نام کیا ہے اسم اور کام کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا فیل اسم فیل فیل فیل کام کرنا ورک جو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس کے اندر جو ہے انگلش کے اندر وب کہتے ہیں جی وب ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پر اسم اور فیل اگلی چیز ہے زمانہ زمانہ وقت کا نام ہے وقت وقت کا نام وقت کا کہتے ہیں یہ جی، زمانہ زمانہ ٹھیک ہے جس میں تینوں چیزیں آ جائیں گی پاسٹ بھی پریزنٹ بھی فیوچر بھی زمانہ وقت اور بڑھنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں ماضی ماضی کسی کیا ہوتا ہے پاس گزرا ہوا حال موجودہ حال کیا ہوتا ہے موجودہ پریزنٹ اور مستقبل آنے والا یہ مستقبل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مستقبل بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو مستقبل بھی اور مستقبل بھی ٹھیک ہے اسے اس کا تعلق بل یا بل مستقبل یا مستقبل دونوں پڑھے جا سکتے ہیں مستقبل اور مستقبل دونوں پڑھے جا سکتے ہیں لیکن اردو کے اندر آپ بولتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں کہیں گے مستقبل کیا کہہ رہی ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دونوں پڑھے جا سکتے ہیں مستقبل بھی اور مستقبل تو ماضی پرزینٹ پاسٹ پرزینٹ اور فیوچر یہ کیا ہوتے ہیں زمانے فیل میں نے بتایا تھا کہ کام کو کہتے ہیں نا فیل ورب ہے ورب جیسے انگلش کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے نا جی کہتے ہیں جی اس کی آپ وہ بتائیے جی اب ہم اس کے اندر بھی وہ کرتے ہیں جی انگلش کے اندر بھی کہا جاتا ہے جی کوئی بھی ورک ورک ورک ٹھیک ہے فارمس ہوتی ہیں جی فرسٹ فارم ہے سیکنڈ فارم ہے تھرڈ فارم ہے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم ہوتی ہے ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا فرسٹ فارم استعمال انگلش کے اندر تھوڑی بہت گرامر اس لحاظ سے فرق آ جاتی ہے تھرڈ فارم کیونکہ آتی ہے اس کے ساتھ ہیز ہیو ویرا کے ساتھ تھرڈ فارم استعمال کر دی جاتی ہے ہی ویرا کے ساتھ یہاں پر ہمارا کچھ تھوڑا سا کام مختلف ہو جائے گا لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے تو فیل ماضی ماضی کا مطلب ہوگا کہ فیل ماضی فیل کا مطلب کام ماضی مطلب ہوگا کہ جو ماضی میں کیا گیا تھا ورک جیسے وقت میں استعمال کرتا ہوں ای ڈی استعمال کیا گیا تو یہ وقت پیلا ماضی اس میں بتاتا ہے جیسے زارابا زارابا کا مطلب کیا کیا جائے گا زارب ہوگا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں زارابا زارابا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں کہیں گے زیارابا یہ اب اس ایک لفظ سے یہ ایک سیگا ہے زیارابا کیا ہے زیارابا سیگا ہے اس سیگے نے کیا بتا دیا اس سیگے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کیا کیا آ گیا اس تھرڈ پرسن ہے یعنی اس یعنی تھرڈ پرسن ہے ایک سنگولر ٹھیک ہے وہ کیا ہو گیا اس ایک مرد نے مارا یہ مارا کا مطلب یہ نہیں قتل کرنا نہیں کرنا چاہیے عربی کے اندر بہت ذراب استعمال ہوگا قتل کرنا نہیں ہے قتل وہ نہیں ہے مارنے کا مطلب پٹائی کا لفظ استعمال ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہوگا ہوں اس لیے یہ جو ہے نا تو اس لیے جو ہے یہ قتل کا لفظ نہیں استعمال کرنا قتل آتا یہاں پہ عربی کے اندر بہت لفظ استعمال ہوگا آپ بار بار ایک ضرب ضربا کا لفظ استعمال بہت ہوگا ایک زید کا لفظ بڑا استعمال ہوگا ایک امر کا لفظ بڑا استعمال ہوگا بس پٹائی چلتی رہتی ہے ہاں حالات ویسے خراب ہیں قتل کے لفظ نہ لیں تو پٹائی کا لفظ یہ ذرابا زید اور امر بس ذرابا زید زعید امرن ہم لوگ مثال بھی دیتے ہیں تو زید اور امر ہی کی مثالیں دیتے ہیں زید اور امر ہی آئیں گے ہر جگہ کے اوپر اور پٹائی ہو رہی ہوگی کبھی مار کھانے والا ہوگا کبھی مارنے والا ہوگا بس یہ کام چلتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے زرابا با زئید ان امران امرا کا مطلب کیا ہے مارا اس ایک آدمی نے گزرے ہوئے زمانے کے اندر اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں تو دیکھیں اس میں کیا آ گیا اس ایک مرد نے تھرڈ پرسن آ گیا مارا پاسٹ ٹینس کے بارے میں بتا دیا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ٹھیک ہے ایک مرد بھی آ گیا سنگولر ہے یہ ایک سیگے نے سب کچھ بتا دیا ایک سیگے نے با لیکن جیسے ترجمہ میں نے کیا تو کیا ہوا ترجمہ کیسے بنا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں عربی بہت عربی چھوٹی سی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر اور سارا کا سارا اس میں میننگز آ رہے ہیں با ٹھیک ہے کسی اور زبان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا انگلش میں بھی آپ نے کہنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو پورا سینٹینس بنانا پڑے گا عربی کے اندر ایک لفظ زاربا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے زارا کے اندر ماضی کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے کہا تھا نا کہ جی اس کا تعلق کیا ہوتا ہے آخر کے ساتھ جب آئے گا وہ نہ آتا ہے ماضی جب آ رہا ہوگا نا تو ماضی کا جو آخر ہوگا نا وہ ہمیشہ کیا ہوگا مفتور ہوگا وہ کہتے ہیں آخر ہمیشہ مکتو با کے اوپر کیا آ رہی ہے با کے اوپر زبر ہے نا پتا ہے تو با کیا ہوگی مکتو ذرا با تو ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے مکتو ہوتا ہے ماضی کا آخر ہمیشہ مکتو ہوتا ہے اگلی چیز آ گئی فیل مزارے مزارے یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ سمجھنا ہے عربی کی خوبی یہ بھی ایک ہے کہ اندر ایسا کیا جاتا ہے کہ باقی زبانوں میں تو یہ ہوگا کہ جی پرزینٹ کے لیے الادا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فیوچر کے لیے الادا استعمال کیا جاتا ہے انگلش کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا ول اور شل لگا کرتے ہیں ہوتی فرسٹ فارم ہی لگاتے ہیں ول اور شل لگا دیتے ہیں ول اور شیل وغیرہ ہاں ہمیشہ مکتوب ہوتا ہے لیکن وہ میں بتاؤں گا آگے ان شاء اللہ جب مختلف سیگی آئیں گے آپ کہیں گے مفتوب نہیں ہے ادھر وہ ہوگا مفت ہی ہوگا میں ان شاء اللہ بتاؤں گا آپ کو بس ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مکتوب ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہو جائے گی اگلی چیز آ جائے گی کہ جی کلو مسارے اگر انگلش ماضی انگلش کی بات کریں گے تو آپ کے لیے پرزینٹ ہوگا فیوچر ہوگا علادہ ہم کرتے ہیں زمانے جو ہیں اسی طرح ہی اردو کے نہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں حال یا استقبال عربی کے اندر آپ ایک سیگا استعمال کریں گے اس میں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ پرزینٹ بھی ہو سکتا ہے فیوچر بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر تو عربی کے اندر دو چیزیں ہوں گی ماضی اور مظاہرے مظاہرے ایسی چیز ہے جو اپنے اندر دونوں چیزوں کو لیے ہوئے ہیں کس کو پرزینٹ کو بھی اور فیوچر کو بھی مظاہرے پرزینٹ کو بھی لیا ہوا ہوگا اس نے اپنے اندر فیوچر کو بھی لیا ہوگا لفظ آپ ایک بولیں گے اس میں دونوں آپ کے پاس ہو سکتے ہیں پرزینٹ اور فیوچر دونوں ہوں گے تو اس میں یہ دونوں استعمال ہوں گے تو مظاہرے کیا کیسے کہیں گے اس فیل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے جو زمانہ موجودہ ماضی نہیں ہوتا ماضی ایک علادہ وہ ہے ٹھیک ہے ماضی ایک الادہ چیز ہے ماضی الادہ ہو جائے گا اگلی چیز جو آپ کے پاس آ جائے گی نا وہ کیا آ جائے گی مزا... وہ ہے ٹھیک ہے ماضی ماضی الادہ چیز ہے اور مظاہرے ایک علاجہ ایک علاجہ سے ایک ورڈ ہوگا جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں فیوچر بھی آ سکتا ہے اور پرزینٹ بھی آ سکتا ہے دونوں جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے کہا بھائی پانی لاؤ پانی لاؤ میں کہتا ہوں لاتا لاتا ٹھیک ہے جیسے ہم بول دیتے نا کرتا تو اب اس میں کیا ہے اس کرنا کرنے کرتا کے اندر کیا ہے بھائی ابھی کرنے لگا ہوں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں دونوں چیزیں ہیں نا کہ بھائی لاتا لاتا کا مطلب ہے کہ ابھی ابھی لا رہا ہوں یا یہ کہ تھوڑی دیر تک لاتا ہوں تو دونوں استعمال ہیں اس کے اندر تو لفظ میں نے ایک بولا لیکن اس کے اندر دونوں تو اردو میں کیا کہتے ہیں لاتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر کہتے ہیں لے آؤں گا لے آتا ہوں یعنی لے آتا ہوں تھوڑی دیر تک لے آتا ہوں تو یہ دونوں اس کو ہم بولتے ہی ایسے ہیں تو عربی کے اندر آپ کہیں گے اس میں دونوں احتمال آپ کے پاس ہوں گے آپ سمجھیں گے اس کو اس طور کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتایا جیسے مثال یس ریبو دیکھیں یس ریبو ریبو کا ترجمہ آپ کریں گے نا یس ریبو کا ترجمہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے یس ریبو کا ترجمہ آپ کریں گے تو آپ کہیں گے مارتا ہے مارتا ہے یہ بھی احتمال ہے اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے مارے گا دونوں احتمال ہیں اس کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہیں یس ریبو کا مطلب ہے مارتا ہے دوسری پاسبلٹی ہے مارا گیا تو اب ترجمہ کیا کہیں گے وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں زمانہ موجودہ یا آئندہ میں ترجمہ انہوں نے اکٹھا کر دیا میں علادہ ترجمہ کرتا ہوں آپ سنیے گا ذرا تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو یوز لوگ کا ترجمہ اگر میں پیزنٹ والا کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے مرتا ہے وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں یز ریبو یہ میں نے ایک ترجمہ کیا مارتا موجودہ میں اب میں فیوچر کا ترجمہ کرتا ہوں یژ ریبو مارے گا وہ ایک مرد زمانہ آئندہ میں یعنی فیوچر میں مارے گا وہ ایک مرد فیوچر میں مارتا ہے وہ ایک مرد پرزینٹ میں دوسرا ترجمہ مارے گا وہ ایک مرد فیوچر میں تو یہ یزریبو ریبو کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں بک دونوں بھی آ سکتے ہیں مظاہرے کا آخر اب آ گیا آنےسٹ سوال یہ آپ کا آ گیا مظاہرے کا آخر مضمون ہوتا ہے مظاہرے کا آخر کیا ہوتا ہے مضمون زما آیا ہوا ہوتا ہے ریبو با کے اوپر کیا آیا ہوا دیکھیں زما مظاہرے کا آخر کیا ہوتا ہے مضمون ٹھیک ہے وہ زما ہوتا ہے مظاہرے کے آخر میں یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا ذمہ مختلف طریقوں سے آتا ہی نہیں ہوگا آپ ہر جگہ سے اب رکھتے ہیں بھائی جیسے ذمہ نہیں موجود تو ذمہ نہیں موجود وہ انشاءاللہ شاء آہستہ آہستہ آپ سمجھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ بھائی ذمہ ہے لیکن مجھے نہ آ رہا مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کسی اور طریقے سے آیا ہوا ٹھیک ہے جی آئیے میرے خیال میں اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر میں امر نہیں اس بات نفی وغیرہ یہ انشاءاللہ کل کرواؤں گا فائل مفول فل اس کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹے لگانے ہیں اس کو اچھے طریقے سے میں نے آپ کو ہے آپ لوگوں اس کو رٹے بھی لگانے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ ٹرمز بیسک ٹرمز آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ بنیاد ہے آپ کی صرف نا دونوں کی بنیاد یہ بیسک ٹرمز ہیں پہلی چیز ہوتی ہے ٹرمز آپ سمجھ لیں ٹرمز ان آپ کو آگے کام آسان ہو جائے گا ہاں فیمل کے لیے ڈفرینٹ ہوگا نا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ فریبو فریبو عربی کے اندر یہ تو خوبی ہے وہ مسکر کے لیے ارادہ ہم تو اردو میں کیا کرتے ہیں مارے مارے گا وہ ایک مرد ہم ترجمے میں یہ کر رہے ہوتے ہیں عربی یز ریبو بس ایک لفظ بولا کام آسان عورت کے لیے استعمال کریں گے کہیں گے تصریبو تصریبو اس سیگے کو چینج کر دیں گے سیگا چینج ہو جائے گا میننگ جو ہے نا وہ فوراً چینج ہو جائے گا تو عربی کی یہ جو کہا نا کہ جی عربی ویسے ہی بڑی فصیح زبان ہے اس کے اندر بڑی ایک وسط پائی جاتی ہے پھر کوئی مزید کی عربی ہو تو وہ تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے تو عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک وسط رکھی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے میں اپنی طرف سے اس لیے میں بڑا آرام آرام سے لے کے چل رہا ہوں کہ جی آپ کئی لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا میں کتنی دفعہ یہ پڑھا چکا ہوں لیکن میں پھر بھی پڑھاتے ہوئے بھی بار بار آرام آرام سے آرام آرام سے وہ کرتا ہوں کہ چلو جی کوئی بات نہیں یہ جو ہے آپ لوگوں کی بیسکس ہیں آپ کی سٹارٹ ہے پھر آہستہ آہستہ لے کے انشاءاللہ چلیں گے محنت آپ نے کرنی ہے محنت آپ انشاءاللہ جو ہے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمتیں اور انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اس کو آپ لوگ تھوڑی سی ساتھ ساتھ دیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ انشاءاللہ ایک مہینے بعد ہی محسوس کرنا لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا دوں آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے یہ نہیں ہونا کہ چلو جی شروع میں آئے دس دن بعد بھاگ گئے چھٹیاں ہو گئیں یہ فلاں ہو گیا ہم کیسے کریں گے نہیں نہیں نہیں اس دفعہ میں نے نہیں آپ لوگوں کو پچھلے سال میں نے نرمی اختیار کی تھی ذرا میں نے نرمی اختیار کی تھی اس دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بھاگنے نہیں دینا یہ آپ یاد رکھیں اس دفعہ میں نے نہیں بھاگنے دینا آپ کو کہ جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں بھاگنے دینا یہ آپ یاد رکھ لیں وہ پھر وہ کرنا ہے کہ کدھر ہے بندہ فلاں بندہ کدھر ہے فلاں کدھر تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ کر جائیں پھر ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے مجھے یہ پتا ہے لیکن میں ابھی کہوں نرمی چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے پڑھے نہ پڑھے ان انشاءاللہ یہ ہمارا چلے گا ٹھیک ہے جی تو کل ان شاء اللہ پھر ساڑھے سات بجے ان شاء اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک درست رکھیں تو کل ان شاء اللہ پھر ساڑھے سات بجے جو ہے ان شاء اللہ پھر سبق ہوگا ساڑھے سات بجے السلام علیکم اللہ مائک فری